وہ ادھر اطلاع میروں دو دن جلسہ رکھ رکھتا گیا میرے خیال میں سستا کوئی نہیں ہونا جنہیں جی، نے نہیں سمجھا میرے خیال میں انہوں نے ناچیز پتا چلا یہ کاروباری کمرے لے کے آنے سال کوئی آنا گل ہوگی میں دو مہینے تین مہینے چار مہینے محلت دے کے پھر میں تالی کھا لینا کر کے جو کچھ اہتمام ہے وہ بھی یہ لگتا ہے جی میں کا نہیں جنا دینا اس پاس بچارے کچھ نہ مینو کچھ دستا نہ کچھ ادھر دسنا سی جی اچانک آ لائٹ نہ ہونی خیر میں گل تاکہ کرنا کہ مہربانی کر کے ایسا کا ہولا من نہ سمجھو تشہیر تھی کر دے اس نالوں دگنا بننا ہونا سبحان اللہ بے شک دو دنوں دے اندر بغیر کسی اشتہار کا اشتہار دے خیر میں چھاپے سن ہفتے جی۔ ہفتے کیونکہ یہ جلسہ ضلع شیخو پورا اس گاؤں مکی مکی پانچ سو پنجی ضلع شیخو کے اندر محرم الحرام شریف ہوئے مبارک مہینے ہو رہا ہے اور اس مبارک مہینے نو جس عظیم الشان ہستی اور مقدس لوگوں نسبت ہے وہ بھی جناب جانتے ہو لہذا اس مناسبت میں ناچیز ایک نیا موضوع تیار کیتا ہے کل ضلع سرگودا سیال شریف کے نال پیش کیا سی اج جناب نو میں پیش کرنا اس موضوع کا عنوان ہے ہم اللہ تبارک تعالی فضل جنا مواد ہو رہے ہیں وہ بھی نو خصوصاً اس موضوع میں شیعہ حضرات دیا کتاباں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مذہب شیعہ دے اندر ماتم کرنا حرام ہے تو پھر ساڈے مذہب جائز ہو نہیں سکتا جائز ہو سکتا نجائز کام اسی کیوں کریں گے میرا عنوان بڑا پر حکمت ہے کہ میں نے اپنے موضوع کا عنوان یہ نہیں رکھا کہ ماتم نوحا کرنے والے ماتم کیوں کرتے ہیں یہ میں نے موضوع یہ عنوان ہوتا تو میں آئین اور قانون کا مخالف پڑ جاؤں جی آئین اور قانون نے سی سے یہ تو خلاف چل چلنے کہ ہر کسی کا حق ہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں میں اعتراض نہیں کر رہا میں اپنا دفاع کر رہا ہوں اپنا دفاع کرنا اپنا دفاع کرنا اپنی سچائی ثابت کرنا یہ ہر کسی کا شریعت کو الگ رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے حوالے سے یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے دین کی یا اپنے عقیدے کی یا اپنے فکر و نظریات یعنی حمایت اور دفاع کر سکتا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے اظہار رائے جمہوریت جمہوریت دا ایک ایویں سمجھو جز و رکنے اظہار رائے تو ادارے رائے کے اندر بندہ آزاد ہے لہذا ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور دین کا ہاں جی دفاع کرے حملہ نہیں کرف بچانا چاہتا نہیں ہو سکتا ناراض نہ ہوملاور ہوں میں حملہ نہیں کر رہا کوئی الزام دے یار ایجے نہیں کیونکہ نوحہ مارت نہیں کرتے اہل ویل حکومت ہوگی اور دوسرے مذہب والے لوگ ونوں بھی میں بالکل صاف کسی میرے اختلاف اگر میں حملہ آور ہوتا وہ میرے نال جنگ جدال کر دیا لیکن کیونکہ میں حملہ کر نہیں رہا میں صرف اپنی بچت کر رہا اہل سنت و جماعت نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے قرآن صحیح حدیث اور مذہب شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہو جو میں بیان کروں گا ہو سکتا ہے کچھ گلا ناچیز ابتدائی دوست سن چکے لیکن جو میرا موضوع دوسرا حصہ ہونا ہے نا یعنی مذہب شیعہ کی کتابوں سے ثبوت ہے بالکل سارے واسطے سبحان اللہ یہ ہوا بھی لگی ہوگی میرے سامنے اس وقت پرانے حکیم پھر دوسرے نمبر پہ کتب ستا حدیث دیا صحیح چھ کتاباں جڑیاں مسلمانہ دیا دنیا مشہور نے مسلمانہ دیا دنیا مشہور نے بخاری مسلم ابو داؤ ترمزی نسائی اور یہ نہ بھی چنا اس تو بعد شیعہ مذہب کی چار کتابیں ہیں حدیث کی ان کو القتب پر کہا جاتا ہے چار کتابیں ہماری چھ کتابیں ہیں ان کی چار کتابیں ہماری پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے ان کی پہلے نمبر پر الکافی ہے یہ میرے حال ہے ایران چھپی ہوئی یہ بالکل ساتھ ساتھ ساری ساری جنتا کتنے رکھے ہیں یہ دو جلدیں میرے پاس ہیں ایک ہے الکافی جس کو اصول کافی کہتے ہیں دوسری ہے بلاہ یہ ہے لقب جس طرح لکھا ہوا ہے ایران ایران کے کم ایران کے احیاء الکتب الاسلامیہ کتب خانے سے جو چھپی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے فقت الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن الکلینی الرازی یعنی شیعہ مذہب کے بہت بڑے امام شمار ہوتے ہیں محمد بن یعقوب کلینی رازی وفات ہے تین سو تین سو اٹھاسی یا تین سو انتی یعنی دو قول ہوں گے اس وجہ سے جو اختلاف ہے تین سو اٹھائیس اور تین سو یا تین سو اٹھائیس میں یا تین سو انتیس میں وفات ہے کلینی یہ سامنے جو اصول کافی بخاری ہماری بخاری کے درجے میں جو ان کی شمار ہوتی ہے وہ یہ کتاب ہے اصول کافی اس کے فرو کا حصہ میرے پاس ہے پہلا حصہ اصول اور عقیدے کا ہے دوسرا فرو کا ہے تیسرا فرو اور روزہ وہ چند فضائل اور مناقب کے متعلق ہے دوسری ملا الفقی ہے رئیس المحدثین ابو جعفر الصدوق یعنی بہت ہی سچے اس مذہب پر محمد بن علی بن حسین بن القمی تین سو اکاسی میں اس کی وفات ہے تین سو اکاسی میں یہ مطلب یہ نکلیا جنہاں وچوں میں بیان کرنا ہے اپنے اپنے مذہب دی صداقت اور سچائی اور ماتم نوہے ان چیزاں دے حرام ہون جن وچوں میں بیان کرنا ہے وہ دو کتاباں نے دوویں حدیث دیاں نے شیعہ مذہب دی اور دوویں کنیاں پرانیاں نے چودہ سو پناہ سال کا اپنا ایک ہزار پناہ سال کا ایک ہزار پناہ سال کے لگ بھگ یہ کتاباں پرانیا نے ایران دیا چھپیاں نے ٹھیک ہے دوستان گرامی ایک دنیا میں میرے خیال میں پہلا ہی موضوع اور بیان ہوا ہے کہ جس کے اندر ماتم دے حرام ہون اور نوہے اور رومن پٹن دے حرام ہون یعنی ہوسان جو نہیں کرتے جو نہیں کرتے تع تصدیق ماتم اور لوہے کے حرام ہونے کا بیان شیعہ مذہب ثابت کیا جائے یہ میرے خیال میں دنیا کی پہلی باری جی اسلام مسلمان تو چھپ گیا بناوٹی فرنگی اسلام لوگ معلوم ہے اور حقیقی اسلام معلوم ہی نہیں دس گل پہ بالکل وہی ظلم و ستم ہے کہ کیسی عجیب بات ہے اسلام والے اسلام سے بے خبر ہیں مذہب والے مذہب سے بے خبر ہیں اور اصا سر سڑے جا کے وہی حقائق کر لے جنہوں سدیاں تو سدیاں تو مسلمان جانتے سن لیکن ہوں نہیں جانتے وہ حقائق کر لگے توجہ ہے ہم ہم نوہر ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ پہلے نمبر پر ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا حکم ہے حکم ہے سانو اللہ کی تقدیر پہ راضی فرد چھڑنا حرام لہذا بے صبری حرام جب بے صبری حرام حرام کا مسیح کے میں کر کے براہو بات نہیں سمجھے ذرا بولو سبحان اللہ میرے براہو تھوڑی مہربانی لو پا یہ چیڑنا نہیں تھی آ جاؤ جہاں چانن میں دے رہا ہوں یہ لوڑیا محمد چار یار حاجی خواجہ خطبری علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی چیز یہ سنگی دن اٹھا نہ رکھ دے میں چھتی کام نہیں کرنا آہو جی ہوں ہر شاید سنڈی اصل کو باہر توجہ تو عظیم بات سمجھنا سبر کا فرد ہونا بے صبری کا حرام ہونا قرآن حدیث مذہب اہل سنت اور مذہب شیعہ شیا سابت پکا یقینی مسئلہ ہے شیعہ بھی اس میں متفق نے سنی بھی متفق نے صبر فرض ہے بے صبری حرام ہے صبر فرض ہے بے صبری حرام ہے تقدیر تے خوش ہوئے راضی رہنا یہ اللہ تعالی کو انتہائی پسند ہے یہ ہوئی اہل اسلام کا پیغام ہے اور اہل بیت کا پیغام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ چیر میری تقدیر اور فیصلے سے راضی نہ ہو میری مصیبت دیتی صبر نہ کرے وہ رب لبے میرے کارخانے اور میری حکمت میری شریعت دونوں چیزاں مسلمان بہت ضروری ملب یادر پار مسلمانوں تکلیف مصیبت ضرور ازمایا جانا ہے لہذا انہیں قضاء دی تقدیر دے راضی شاکر رہنا اور مصیبت دے صبر کرنا یہ ہر مسلمان دے اوپر فرض ہے اور اہل بیت کی شان اس واسطے زیادہ ہے اللہ تعالی نے انوکھے انوکھے فیصلے عجیب ازمایا اور اللہ تعالی تقدیر فیصلے خوش ہوئی بے سبری ہوتی تو جنہیں سبر مقد ہے انہیں ایمان مقد ساری مصیبت بھی پہنچے رب جو ہاتھوں والے ہی جان گھبرائیے شرارے آئی مثال پہ میری گل نہیں سمجھے میں کی کہہ گیا فراق کا مانا ہوتا ہے جدائی مثال کا مانا ہوتا ہے ملاپ مسلمان کے جو فوت ہوتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ یارو فلانا مثال مار گیا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ نہیں آخر فلانا فراق کر گیا ہے کر کے آئے وشال کا مطلب یہ ہوئی رب تو جڑا ہو کے آیا سی رب نو مل گیا اور آخرت وشال توجہ نہیں فرمائی حقیقت نے پنڈ مکی پانچ سو پنجی آئے اور آخر اصا واپس جانا کدھر جانا یہ مطلب خرو جدا ہوئے آئے تسا آخر واپس جانا واپس جان کا لفظ دستا ہے کہ اپنے اصلی گھر پہنچنا ہے اپنے گھر پہنچنا ہے اپنے رشتے دار دوست یار تو جدا ہو کے جٹ کا جٹ ہٹے آئے جائے پھر دوسا واپس جانا ہے یار سنگیاں بیلیاں مومن جب فوت ہوتا ہے آخر جانا ہے ہے لہذا ہی واپس جانا ہے لفظ روپیہ دستا ہے مومے خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب آستا میں نہیں مامابا شریف زندہ باد سمجھ ہے کیا لفے ساری پڑھتے ہاں جی۔ کئی بار چنگے مانے نہیں لفظ بولنے کا مانا بڑا بھڑا ہو رہا مانے بھڑے نہیں سمجھ ہاں جی مسل آم گل مشہور ہے جدو کسی روب چاڑن لگے لگے نجائز کوئی مطالبہ رکھن اگلے جی میں تیرے تیرے تیرے نہیں نہیں نہیں کھانا میں دانے دانے منہ سنبھال کے بول کو جڑا بندہ مطلب لیے اگلے نجائز مطالبے میں نجائز دے رہے اللہ اللہ جو آپ جو فرماوے گا اسے بیٹھنے ہی نہیں کی فرما ہوں جو ہاتھ جنگت لیے لوزت لیے مالک حقیقی جان وہ جو فرماوے گا حکمت ہونی ہے ظلم نہیں ہونی ہم آپس میں بیٹھے آؤ اگر امام حسین یزید دے گھروں دانے لے لے تیرا مطلب جی اساں گل بنائی او دے مطابق تو مڑ امام حسین نو سارا کچھ او دا من لینا چاہیے کیونکہ دانے لوگ اچھا قوم ڈیجیل گاؤں سال سال ملک تیرا جس پرماندیا اصل من گل مو تیرا جس نے قبض کی موت موت موت ہے تیرا ترقی ترقی ترقی نہیں نہیں تیری تیری پہ پہ جا جا اقبال فرمایا روٹی کر دی دی فکر تسی آخو کہ روح کیڑی روح گاڑ ہوئی وہ خاک جو موت سے ڈرتا نہیں لگایا ایک ہے جان ایک ہے جان بھی جان ایک ہے روح ایک ہے روح دی روح جسم کی روح ہوتی ہے روح دی جان روح کے لیے محمد حضور محبت حضور دی داد اور فرما بابا جوڑے پاک کا سبق مولوی ووٹر والا جڑا فتوا حضرت ریلوی کا فتح پر سنایا جمعے جمعے کہ غم حسین منانا حرام ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے امام غزالی لکھا ہے ابن حضر حسمی لکھا ہے سارے امام لکھا ہے بلکہ شیعہ دیا کتابہ ہنے کھول کے جدر چشتی ہیں سامنے کر ہاں! دنیا کے دے کے باقاعدے گا ہاں! جوڑے نے میرے کو سن کے خوشرہ سنے گا کہ ہکا پکا رہ تو کا ہر کتنے رہے شک چیزاں کام بچے کو اگر پارے پارے بھاوے شکرے بھاوے من بھی بٹھاوے گنڈا جانا بچیا ساری مہمائی محا لے محمد کا محمد سارا ایک امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب Yeah. تیری طبیعت گوڑے پاپ کا سرکا گے گھوڑے پال کا سرکا پاس بھی کے رکھا سال دلیری دے گیا موڑا مجھے دکھ برداشت نہیں ہو سکیا آسو باہر آ گیا یہ سونے نبی بھی سننا ہے جس لئے حضرت ابراہیم نبی سونے دے بیٹے پاک دا وصال ہویا ہے ایلرو سر تم کر کے اللہ شریف دفاع قرآن پہلا قرآن کو شروع کرنے اگاں سناواں گا میں ہلے شروع نہیں کیتا پہلے نمبر تے جناب دے سامنے شیعہ مذہب دی کتاب وڈی بخاری وانگو جیڑی شمار ہوندی ہے کلینی دی الکافی او دے وچوں چند روایتاں سنانا اہل بیت دے طرف سنا دیا میں آخ صبر کرو راضی رہو غم کرنے اجازت رخصت حکم نہیں رخصت تین دن وہ بھی اس واسطے کہ تین دن تین دن بندے دی طبیعت جیڑی ہے نا وہ دکھ تے غم دے اندر تین دن دکھ تے غم دے اندر کوئی نہ کوئی بے ساختہ بغیر بناوٹ کو محض دکھ دے مہذ برداشت پرچاسکو کچھ نہ کچھ کر کو رو بیٹھ ٹھیک ہے لیکن میں اتنا لمبی تفصیل جانا نہیں چاہتا توجہ جیڑا اجازت تر دن کی ماتم یعنی ہم ماتم کا کی مانا ہوگا ماتم کا مانا خود کو مارنا نہیں ہے یہ غلط ہے جو تم سمجھتے ہو عام اسی طرح کیونکہ عرف میں رواج ایسے آ گیا ورنہ عربی لفظ ماتم ماتم عربی لفظ ماتم اس کا مانا ہوتا ہے کام سو تین دن صرف شیعہ کتاب دا حوالہ دے وچوں پہلی روایت امام محمد باقر امام زین العابدین دے بیٹے امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے پہلی روایت آن لگی توجہ ہے سبحان اللہ دو روایت یا تین سنا دینا بلکہ چار سنا دینا چار روایت شیعہ مذہب دی موتبر ترین کتاب سنا لگا صرف تین دن تک بندہ فوت ہویا ہے بھاوے کوئی نبی سی بھاوے کوئی ولی سی بھاوے کوئی صحابی سی کوئی صرف تین دن غم دا اظہار کر سکتے ہو تین دن تو بعد حرام حرام حرام پھر صدقے کرو ذکر خیر کرو کلام پاک دے پشوامن دی یا انہوں وسیلے بنامن دی کوشش کرو تین دن تو بعد غم دے سوگ بنامن دی اجازت نہیں مذہب شیعہ دی نوٹ پر کتاب سے بات پڑھنا چاہتا کیا بات ہم نے تو اپنے مذہب پر بھی اپنے اپنی کتابوں پر بھی عمل کیا اور جو ادھر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی عمل ہمارا ہی ہے عنوان سرخی موٹی تمام بھی اندر لے ہرے الماتم وہ ماتم نہیں اس کو تم سمجھ جی، جی۔ ماتم کا مطلب ہے تین دن کرنا بس کیا مانا اس کا ہم کرتے ہیں ارے بھائی جی، ہمارے اندر رواج ہے دو تین دن تک نبی سونے دے فرمان دے مطابق تین دن فلانے دے مصیبت آئیے روٹی پکا کے تے دوسرے آنڈی گوانڈی دے دے کہ نہیں وہ کیوں دے دے رشتے دار بول دے نہیں ما یجب علی الجیران الی اہل المصیبہ جڑے مصیبت چ آ گئے نے یعنی انہوں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے جہی گوڑی ادھر خاص میں فرق بننا بچے کا خیال رکھنا رکھنا یہ عنوان ہے اور الحمدللہ اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہے وہ اہل دا عمل سبحان اللہ بول سنگیا توجہ ہے ہاں جی۔ پہلی حدیث سال ابھی عبد اللہ یعنی امام حسین خود کون امام حسین سرکار مثال شریف کے کے بعد وہ بنا دل کتاب شیعہ کی بات حسین کی اور عمل ہمارا اگلے گل حضرت گل گل کا سنا رہا ہے مسلم طریقہ چل گیا چل پی میت والے گھر واسطے تر دن کھانا پکانا وہ امام جعفر تیار مولا علی رسول اکرم نے کام شروع ہے یہ پھر شروع ہی ہوئی پہ آیا دوسری روایت امام امام امام امام جعفر جعفر جعفر محمد محمد والے وكان يرى ذلك من رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتخذ لآل جعفر طعام فقد شغل امام محمد باقر فرماتے ہیں توجہ امام محمد باقر نے حریز وغیرہ راوی کہتے ہیں امام محمد باقر نے فرمایا اٹھ سو درہم دیتے چاندی کے ہوتے سن وہ دیتے تے فرمایا جس لیے بڑا وشال ہوئے تو سائیں اٹھ سو درہم میرے کاغل پہ خرچ کریا جی جیڑے آؤں انہوں واسطے خرچ کریا جی سبحان اللہ یہ لفظ اتنے آیا کرا ہے بے سمان میات درہم ماتا میں ہی اپنے ماتا واسطے اٹھ سو درہم دیتے ہوں اگر کوئی آخ کہ انہوں نے اٹھ سو دتا سی تاکہ کوئی وہ جا کام کرن جڑے جی نہیں میرے خیال بے وقوف کوئی بھی نہیں ہونا انہوں نے فرمایا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر تیار کے گھر والے واسطے کھانا بنایا سی فقط شوغلو کے فرمایا سی عمر نے فرمایا بیبیو پیسے میں دے جانا میرے گھر دے اگر مصروف ہو جان میرے غم میں تے تسا میرے ہی پیسے نال میرے غم تے سوگ دے کھانے دا بندوبست کر لیا جی میرے ماتم واسطے کھانا اوتھوں آ جاوے معلوم ہویا امام ابو جعفر محمد باقر بھی دس گئے نے کہ ماتم دا مقصد ہوئے ہوئی ماتم دا مانا یہ ہوئی ہوئی ہے کہ غم واسطے توجہ ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گیا یا مینو سوا یا آپ جا سبحان اللہ آئے ادھر نیند کر رہا سی میں کہ یا سو یا مینو نال سوا توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ موٹے لفظ لکھے جا سبر کے کرنا جزا فلا پیشہ بچنا انگ لکھنا لہاری پڑھنا دستا ہے دستا کہ نہیں دستا بولو بولو سچی سچی آئے دیکھ چلے ہم اور ماتا کیوں نہیں کرتے ابو جا فرمان محمد باقر کو میں پوچھا دسو ہلور دسو سو بے سبری کی بے سبری کی ہاں، ہاں، اشد سن جانا ہے اشد سن جانا ہے اشد سن جانا ہے اصور ہوئی ہوئی میرا مجرمہ بیٹھا جی میں دیا پہ ڈگ ہوا چلنے گھر سے لگنے کی یہ بولی جی ہم نوہار حاتم کیوں نہیں جی امام محمد باقر بتاؤں امام باقر جس گا لوگ اگر شیعہ کی دونوں کتابوں میں نہ ہو جو بخاری کے ساتھ کی شمار ہوتی ہیں میں جا بڑا دیکھا تو سما مذہب بھی یہ یہ میں میں کیا کہہ رہا ہوں امام کے کلام کا معنی سامنے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتا چلے ہم کیوں نہیں کرتے اللہ برباد کر کے مطلب یہ نکلیا گزارے وہ محمد علی مرزا ہے جی لمبا نواں ایک بڑے پیسے انجینئر اٹھیا بڑا بولتا ہے وہ برس پہ وہ برستا ہے وہ ہر کسی نے برس کرتا ہے نہ وہ نبی ویستا ہے نہ کوئی ولی ویستا ہے نہ کوئی سابی ویستا ہے نہ کوئی ہل پیر ویستا ہے جہد مرضی چڑھ جاتا ہے ہاں جی جہد سے مرضی بولنے لگ پہ اور ہے میرے خیال آپ سرکار جہاں نام برداشت نہیں سی ہو سکنا پہلے کوئی فرق پیا یہ نام سن دیا کوئی گسا آیا نہیں ہو رہی ہوگی آئے غیرت والے بولو چل سبحان اللہ اگلی روایت اگلی روایت یہ حضرت امام حسین سے اپنے اپنا فرمان امام حسین ان ربنا نس قدر والبلايا المؤمن فلا فيه بلا وهو سرور وان الجنة والبلايا سرقان الى كافر فلا فيه بلا وهو جسور امام حسین فرماتے ہیں صبر تے مصیبت مومن نال بھج کے اوندے ہیں مومن جدو مصیبت ہے مومن سبر فرمایا بے سبری مصیبت کا فإن الجزع والفناء يستبقان الكافر فيأتي البلاء وهو جزور من سبحان الله إيه. بے سبری حسین مصیبت بے کافر بے سبری نال مصیبت نو ملتا ہے مومن صبر نال ملتا ہے اوندی اوتر بھی ہے اوندی ادھر بھی ہے اور آپ اللہ آپ ہی لا جب اسا جو میں رہا تو پھر بے سبری کیوں ہے سبحان اللہ ہم نہ ہو ماتم نہیں ابو علماء پھر وہ کریے بے شبر ہونے حسین وہ کا کا کام ہے مومنا نہیں اچھا، بولو اللہ اللہ اکبر اکبر ہوں امام حسین اپنے نانے کا فرمان سنا دے پہلی روایت خود امام محمد باقر امام حسین پوتے دوسری امام حسین امام حسین سونے دنیا اہل بیت ادھر ادھر ہوا شا دی سبحان اللہ مومن مصیبت فرمایا مومن حضور فرماتا مومن مصیبت پٹا میں ہاتھ مارے فرمایا سارا ہو سواب مطلب کوئی دسوس سواپ کمانا چاہتے ہو یا بچانا چاہتے ہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا تاکہ سواپ بچائے نہیں نہیں چاہتے بولتے بول ایک جیڑی ہوں روایت سنا لگا سا سوریا دیسار روایت یعنی مانا عجیب و غریب کی آواز ہے أعوذ بمن له فوجدته على الباب فإذا هو مهتم حزين فقلت زعيت خلال كيف الصبي فقال والله إنه لما به ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج علينا وقد أسفر وجهه وذهب التغير والحزن قال فاتبعت أن يكون قد صلح الصبي فقلت كيف الصبي؟ جعلت فداك قال وقد مضى لصبي فقلت جعلت فداك لقد كنت وهو حي مهتما حزينا وقد رأيت حالك ساعة وقد مات غيره غيرت الى الحال فكيف هذا؟ فقال إن أهل البيت إنما نجزع قبل المصيبة فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره ویخنا اپنے دربار دکھی وی نما مان پالی بیٹھے میں جا کے لجپال بچے شراب آپ بیمار گل کی گھر چلے گئے توجہ گھر چلے گئے جس نے بابا حسین پتہ نہیں رب نو میں لبا مولوی صاحب کوئی پتہ نہیں لگ رہا نماز پڑھیا پڑھی دیا نے بہت کچھ پرلے ماری گئے پر کچھ سمجھ نہیں لگتی اگلے بھی ساڈے ہٹے جاتے چاہیے بن کہ کام زلیلا اسی کرنے رو سب تھی قبضہ قدرت میری جان اہل اہل بیت بیت اسی وجہ سے بنے ہیں اور نے گھر تھوڑا جا تھوڑا جا ایوڑا آوے یا ساڈے واگ پوچھنے پیر آوے باقا چیقا عاشق ادھر ہم یا شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے پر سنا ہے سال جان سے مار حسین کی طرح بتا پی لیا تیرے تو شرم کر ہم ہے نہیں کر سکتے ہم صرف باہر کر سکتے ہیں آسم ہے کرنا آسانسی بننا گی آسان باہر کرنا سانسی نہیں بنانی ہے بندی بدنامی کرے یا نیک نامی کرے ہم نہیں کرتے تاکہ بدنامی نہ ہو ہم نہیں کرتے تاکہ بدنامی نہ ہو کے دو گلا کرن لگا ایک بخاری بچوں اور ایک غازی المدین شہید پہلی بخاری بچوں کرن لگا ہے خدا روا صحابی سن سن وہ نہیں کرتے تو اہل کرنا ہے یا کھڑا کنڈا بخاری ادھر میرا بول سبحان اللہ للکار ہے ہے ہے ہے للکار للکار للکار چیٹی صاحب بولے نہیں نار تکبیر رسال سو سو سبحان اللہ دو سو چھبیس کتب سکتا دارالسلام والوں ہوں لار السلام والوں دوسروں کو تلاش کرنے کے لیے باب کتاب بتا دیتا ہوں کتاب الجہاد بخاری کا کتاب جہاد باب من عطا حسن فقت اللہ یہ بات اللہ جہاد کا باب باپ بنایا ہے کہ کسی نو تیر آ جائے کوئی پتہ نہیں لگے کدھروں بزرگ لگ گئے کہ بندہ ٹر جائے جی میں مشہور ہے کہ امام علی اصغر نو لگا سی کی گل ہے کی گل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا اچھا توجہ جی امام علی اصغر مشہور ہے اسی طرح تیر آ بجے وجیا وجیا میں وہ دسنا سارا واقعہ بخاری چشتی حدثنا انس بن مالك ان ان عمر عمر ربي جیسا أن أم الربيع بنت البراء وهي هي حارثة بنت براء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قبل يوم بدر أصحابه سهم الغرب فإن كان في الجنة صبرته وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البقاء قال يا ہوئی انہاں دا بیٹا بدر شہید ہویا نام کا ہر سارے سورا بڑے شہید ہو گئے ماں پتا لگا ہے میرا نسل جگر جنگ کے اندر شہید ہوا ہے حضور دوبار کا بچارے ہوئی ارکھنڈی یا رسول اللہ ہر سارا سنا جنگ بدل کے اندر قتل ہو گیا ہے ہر سارا سنا جنت گیا ہے یا نہیں جی جنت گیا میں سفر کرا اس بخاری کی روایت آیا ہے سفر کو میں سفر کروں گی دوسری روایت پڑھنے آیا سی فرح کو جی جنت گیا ہے کہ خوش ہوا دسو حضور جی جنت گیا ہے خوش ہوا Gabriel گل بھی سن لی کہ پتر بیمار سی سے ٹر گیا ہے تو خوش کے حرام رہتے ہیں شیعہ کی کتابیں جب حرام کہے تو ہم کیوں کریں کہیں نہیں کہیں گے ان کی بھی کہہ رہی ہے لہٰذا ہم غم نہیں مناتے ہم ذکر سناتے ہیں شانہ سناتے ہیں بلے بلے سارے حسین دس نبی دی صحابت دا مذہب مطلب کی سی وہ جو آئی ہے رسول اللہ تو پوچھا جنتی ہے یا بہت سی جی جان کے نہیں سر پوچھنے کیوں آئی سی یا وہ رسول اللہ ہے نہیں فرمایا میرے آقا علی فرمایا بی بی بیجا جبریل سے آ جاؤ حضور بھی فرمایا جبریل آ نا جا ہاں۔ جبریل دے تھے اور لوڑ کوئی نہیں جو رب جلیل کا دتا علم یہ ایک الگ موضوع ہے کہ علم کے اسباب کتنے ہیں علم کے ذرائع اور اسباب کتنے ہیں کتنے طریقوں سے علم آتا ہے اگر کوئی کہے صرف جبریل کے طریقے سے آتا ہے نبی کو تو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کئی اور جبریل لے آؤں لے آنے والا کئی ایسے علم کی ہیں جبریل لے آنے والا وہ سدرا پر رک گیا ہے اس کے اوپر ہے تو بتا دیا جبریل بھی رک جاتے ہیں مستفا میں تھوڑی جی گریبی سکھائی جو ہے کتوں بک پڑھا کسی مدرسے تو نہیں پڑھیا حسین دلان نے تو سیدا پڑھیا خواجہ ضیاء الدین شیف الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے والد گرامی جب ملاقات کے لیے گئے تو سورت یوسف سنا چھٹی آپ فرما دے نہیں غازی صاحب یہ کتوں آیا اشد قرآن پڑھے نہیں سو عرض کرتے رہے حضور جدن کا سونے واسطے جان جاتی ادھر کا سارا کچھ ذرا بولو امر قربان جانا غازی امین آخری آخری رشتے دار سدیا گیا اما جی نہیں جائے راوی اما جی میرے فارسیوں بات کو آگے بڑھا گیا میری فارسیوں کو بات کر سکے پھانسی کے کے بعد میں نہیں نہیں خوش وہ پندرہ جانے آپ آشرواد مرضی کسی کا نے کسی کام مر جائے کسی نے کسی گڑے مر جائے کسی نے کے میٹر گیا کسی نے نیچر گیا کسی نے سب سے لگ گیا ہے تو خوش ہوگی پہل صرف میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں علی پاک اہل بیت اور حسن حسین اپنے آپ پر رونے کا حکم کرتے تھے یا نہیں کرتے اگر کرتے تھے تو بڑی بڑی وڈی بےستی کا لیا تو لوہار کا پتر آ کے نہیں جی، جی، جی، لوگ اور اگر وہ نہیں روت کہتے تھے نہیں کہتے تھے روتے کا اور کبھی نہیں روتے تھے میں ایسے باتوں پر تو ذرا بات کو سمجھنا میرے بھائیو اگر انہوں نے رونے کا نہیں کہا اگر انہوں نے رونے کا نہیں کہا اگر انہوں نے رونے کا نہیں کہا تو میں پوچھتا ہوں ہم کہاں سے رو رہے ہیں تو حکم ہی نہیں اجازت ہی نہیں ہاشا وکلا اگر ادھر سے ہے تو اصا کیویں آخی اہل بیت لوہار کا پتر نالوں بھی گھٹ میں اتے آخو تے حسین پاک دی اما دی گل سنا بخاری تو مسلم سنا سبحان اللہ پہلا ایک محدثانہ بحث کروں گا محدسانہ جی، جی۔ سبحان شیخ الحدیث اگر سنیں گے تو وہ بھی کہیں گے یار چشتی یہ تیرے پاس سے ہی فائدہ حاصل ہوا ہے سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے حضور اپنی بیٹی مبارکہ نو بلاو دے سیدہ تشریف لے او دے حضور سرکار کان شریف کے اندر کچھ ارشاد فرماؤ دے جس لے پہلی بار ارشاد فرمایا ہے کان شریف وچ کوئی بہت دی گل کیتی ہے اما پاک اس لے رو پیاں نے حضور نے نال ہی پھر دوبارہ کان شریف کوئی پیتی گل کی ہے ماں باپ ہس پی اما ایشا حضرت سیدہ خاتون جنت نو پوچھ دیا نے میں زندگی غم تے خوشی دا ایڈا چھتی ملاپ نہیں دیکھا زندگی جو پہلی بار ہی دیکھا ایڈی چھتی رو پینا تم تو ایڈی چھتی کی ماجرا ہے روایت بخاری دیا دو ایک صحیح ہے ایک شاد اور دسا نباس ہے تو میں سمجھ نہ بھی آئے تو میں آپ کے لیے نہیں بول رہا یہ کسی شیخ الحدیث کو سمجھانے کے لیے بول رہا روایتیں ہیں دو ایک روایت میں ہے پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا سی کہ میری بیٹی میں اس بیماری جانگا کہ تو میرے پہلا آن آ رہی میں اس نے رو پیا ہلو نے پھر فرمایا کہ دی سردار پھر میں ہس پہ ایک روایت یہ بخاری دی دوسری روایت یہ کہ پہلی بار حضور نے مینو فرمایا سی پتر میں جان والا ہاں۔ میں رو پیا حضور نے پھر فرمایا سب تو پہلا میرے اہل بیت چوں وصال کر کے میرے ال اون والی ہے سب تو پہلا تو ہی مینوں آن کے ملنا ہی اوتھے تو میں اس لے ہس پیا یہ روایت دو نے پہلے شاہ دے یہ صحیح ہے اس دے اندر راوی فراس فراس خارفی فیر ریل الفراسی فراس خارفی خارفی خارفی ان کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التحریب کے اندر جو فیصلہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ صدوق ربما وہما بندہ تو بہت سچا ہے لیکن کبھی کبھی غلطی کر جانا ہے دوسری روایت جہاں تگڑے رانے آدی نے غلطی نہ کرنا والے آدی نے انہوں روایتوں میں ایویں آیا ہے کہ پہلی بار میرے میری بار گاہ سارے تو پہلو تو آنا سارے تو پہلو تو سارے تو پہلو تو آنا سونے نبی کی بیٹی حضور سرکار دنیا سن کے خوش ہو گئی اللہ ایتھے ہن ثابت ہی ہوندا ہے کہ رونا جیڑا ہے وہ کس ایک ہے کسی کی مظلومیت اور شہادت پہ رونا موت پہ رونا ایک ہے کسی کے فراق پہ رونا تے جے خبر ہو جاوے کہ فراق جدائی کی بجائے پھر ملا پہ پھر ہس پینا حسین نے اما جی یہ سبق دیتا ہے دسیا ہے ہوں گل ذرا سمجھنا معلوم ہوا حسین کی شہادت اور مظلومیت پر نہیں رونا بار بار رونا ہے حسین سے ہم جدا ہو گئے اب جب دیکھو جدائی کب ہوتی ہے جدائی کب ہوتی ہے جدائی کب ہوتی ہے دنیا تو گیا جدائی توجہ تے جے دین تو گیا تے پھر پکی جدائی دنیا تو گیا تے جدا ہویا تے جے مسلمان جے بندہ تین تو گیا سبحان اللہ جب سرکار نے جان کی گل کی اما جی رو پائے توجہ نہیں سنی موت تے اگر روندے موت تے روندے تے پھر جدوں حضور نے فرمایا سی پتر تو بھی آن والی تو دو رونے ہو جانے سن ایک ابو ایک رونا چاہیے راما جی اس نے کی بجائے ہس پیا دس مسلمان موت آ رہی ہے بظاہر تیری اونی سی قانون قدرت کے مطابق آن کی آن ادھر نہیں جانا چاہتے ہلے لیکن اشارہ کافی سی وہ بھی جا رہے ہیں بی بی پاک میں موت آنی سی حضور نے دسیا تو آنا ہے اور دو موتاں دی خبر ہو گئی جی موت دے رون دی اجازت سی صدقے موت رونا سی رونا ود جانا سی جی ہوں میں پیڑا لفظ بولن لگا ڈبل ہو جانا سی جی اور دونوں کی موت خبر تو تو پھر معلوم ہوا انہیں دسیا دس اصا موت روح والے نہیں جدائی والی رونے ہاں جدو خبر ہو جائے کہ اصا جگہ جانا جانا تو جیوے بولو بولو بولو نہیں سوال آیا سوال آیا حقیقت نہیں سوالا لگائی پہلو سنائیے فرمایا بچہ بیمار سی تے غم زدہ بیٹھے سن بچے دے فوت ہون دی سنیے تے خوش ہو کیوں خوش ہو گئے نے پتہ ہے ہن ساڈے تو وکھرا ہویا تے نانے دی گود رہیا کیونکہ موت کو وشال کہتے ہیں وشال ملاپ کو کہتے ہیں معلوم ہوا بڑے چگل نے وہ جڑے کہندے نے مومن مریا تے انو خبر کوئی اونتی دا خبر کوئی نہ جڑے خدائی دی خبر رکھن والے نے انہاں دی بارگاہ میں جا بیٹھے سبحان اللہ قران ہے کی ہے قران سناواں سبحان اللہ یعنی کیوں بکھرے بکرے پیر نے توبہ توبہ تے کافر پائے نے مومنوں تے رب کٹھے کر کے محمد دی کچہری دے چھڑے تقریباً پھر سو کتابوں کے حوالے تقریباً سات سو اللہ رب الب انہوں نے میں کتنے کر نبی صدیق شہدا اور صالحین دی جماعتیں کے میں انہیں کٹھا کر دینا میرے قرآن نہ ہوئے میرے نہ ہوئے اتنے ہوں ایک گل کر لگا عجیب گل ہے تسا مت سمجھنا وشال کے بعد نبی فیض نہیں دیتے یا لینے والے نہیں لیتے قسم خدا دی ایسی حدیث کے خلاف گل ہے جی حدیث لوہے بہت ہی سی زندگی پہلی بار یہ استمباد اور استدلال سنو گے زندگی کسی کو نبیا کے وشال تو بعد نبی فیض دے بھی ہیں لیندے بھی بھی ہیں نبی نبیاں تو لیندے تقدیر دا باپ بنایا امام بخاری نے تقدیر کو ثابت کرنے اس دن حدیث لکھی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا احتج آدم و موسی میرے بنا بڑے بھائی فرمایا کہ انہیں کی مطلب چل چلے دو سو سوال رو رو کے رہا ظلم کر بے جانا چاہ دو ہی صورت نے جدو مناظرہ ہوا ہے یا تے حضرت موسا بابے آدم دور دورے یا بابا آدم حضرت نشا جو دورے دو ہی سورسا بن سکتے اور ہو سکتا یا بابے آدم کا زمانہ سی حضرت موسا اس لیے انہوں نے سامنے آئے یا حضرت موسا کا دور سی پھر حضرت آدم کے دور تیسری بھی ایک سورت بنتی ہے کہ دونوں روحان کے جہان اس لیے مناظرہ ہوا ہو جی روحان کے جہان نے جس میں آن تو پہلا روحان دا ایک دوسرے نو فیض دینا لینا ثابت ہو گیا پھر اسل محمد پاک کا نبیا نو فیض دینا بھی ثابت ہو گیا جی روحان روحان یہ سابت ہوا کہ اس جس میں ایک مطلب روح آن تو پہلے جانا تے بحث کرنی تے مناظرے کرنے تے فیض دینا تے فیض لینا پھر جی آخو باب آدم علیہ السلام موسا علیہ السلام کے دور چائے گے تے وفات تو بعد بابے آدم دا ہر کے جو باس مناظرہ کرنا تے جتنا یہ دس رہا گیا وفات تو بعد بھی نبی زندہ نے آئندے نے چاہتے نے فیض دیتے نے فیض دیتے نے مطلب یہ سڈا مذہب کی ایک لوہے کی لکش مزا کسی پاسوں جن مرضی اگ سویا نہیں اللہ رسول دی طاقت ہے جڑے پاسوں جاؤ دلیل کھلوتیاں نے قسم خدا دی جی جہاڑ مطلب لوس باغی لوس باغ دنیا کو جان تو بعد کوئی نو خیر دینا کوئی ہر سبحان اللہ سبحان اللہ تا کر کے حضرت معروف کرخی بہت بڑے ولی ہوئے ہیں آپ فرما نے میں اپنے مریدا سارے اس وقت کا نظر رکھے جدو روحاں کا جہان سی پھر فرمایا میں میری روح اپنے جسم چاہیے میں اپنے مریداں پھر بھی نظر چ رکھا ہے جسے مرید سامنے آ گئے پھر بھی نظر چ رکھا ہے فرمایا جدو مر گا پھر بھی نظر چ رکھا گا نارا تکبیر نارا ریسال نارا تحقیق نارا گوسیا گل سڈے آلہ حضرت بھی لکھے ہے بڑے سارے لکھے ہے کہ دیکھو اگر غم بنا کی اجازت ہوں شرح تین دنوں تو بعد بارہ ربی لوگوں شریف نو سوئے نبی بارہ ربی لوگوں شریف نو سونے نبی دا وسال ہے وسال شریف ہے بارہ ربی لوگوں وسال شریف ہے یہ پکی اتفاقی گل ہے بحثن کسی نے کوئی اور بات کی ہو تو بھی ہو ورنہ مذہب نہیں مذہب یہی ہے کہ بارہ کو وصال شریف ہے تے اختلاف ہے پیدائش کدو ہے کئی یہ بھی کہنے نے کہ رجب کا مہینے یا پتہ نہیں کیڑا مہینہ دسیا امام نووی نے غالبا کسی نے انہاں آخیا اس مہینے تے دوسری پیدائش ربیع الاول کا مہینہ بھی کئی نہیں کہتے ہیں توجہ ذرا ہن تسی سمجھدار ہو جس مہینے جو وصال ہے اس مہینے چ بارہ والے این دن نو سید الانبیاء دی ذات شریف نو روندے ہو یا حضور دی خوشی کردے ہو سر عجیب گل یہ کہ جہاں میلاد ہے نا حضور دا یا مولا علی دا پنتن پاک دا یہ سب تو پہلا مصر سے عبیدی شیعہ نے کیتا سی ٹریا ہی انہاں دے گھر تو میلاد اگر کوئی اس موضوع کو پوری تحقیق سے سننا چاہتا ہے تو ناچیز کا موضوع موضوع ہے تاریخ بلا اس موضوع کو سنے کے جوڑے پاک سنکاری جانا ہے ملاد کتوں شروع ہوا ہے سنیا کول آیا ہے نال دسو ملاد شروع ملاد کرنا تے خوشی کرنے تے جھنڈیاں لاونیاں اس دہاڑے چ جس دہاڑے چ امنا دا لال حسین دے نانا جان جان سبحان اللہ تے حسین دے نانا جان جان دا دکھ نہیں حسین دے جان دا دکھ ہے تے شیعہ دی جس کتاب وچ الکافی تے ملا یحضر الفقیہ دے اندر لکھیا ہے نبی سونے نے امام حسین فرمانے نے جنہوں کوئی مصیبت پہنچے تے محمد پاک دے جان والی مصیبت نو یاد کرے جدو کسے نو گل تے توجہ بچہ میرے کھڑا ہے کتاب کتاب بچ بیٹھتی امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی جیوے جب تک سورج چاند رہے گا جو ہے میری تو ہے سبحان یار دو گلا سنا چڑنا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تین روایت سنا چھڑنا ایک روایت کے تجربیے امام حسین نے فرمایا لا يصلح الصياح على الميت ولا يفضل ولكن ولكن الناس لا يعرفونها امام حسین فرماتے ہیں میت سے چیخو پکار کرنی اچھی نہیں مناسبی نہیں لیکن لوگ جان جانی تا کر کے کار جانے مطلب حسین کر سکنے لگ پا اسی تھوڑیاں مہربانیاں دعوا دس سکے اصا نہیں کرتے بس خبروں اگلی روایت کہتے ہیں میں امام حسین کے پاس بیٹھا تھا گھر گھر چوں آواز آئی روڑ دی بڈی روئی کوئی فوت ہوا سی امام گئے جا کے اچھی آواز میں فرما دیں آن کے مڑ میرے نال گلا شروع کر دیتی گھر گئے صرف اچھی آواز نال انا پڑے بی بی دے روڑ دی آواز سن واپس آئے تے حق کے فقیر جو ہے اے اور روایت حسین فرماندے نے من مصیبہ بے مصیبت فل یذکر مصابہ نبی اس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہو من اعظم اللہ القافی القافی اصول کافی فروع کافی اصول کافی نہیں فرو ہے کافی الکافی حسین فرماندے نے جدو کسی نو کوئی دکھ مصیبت پہنچے جیڑی مصیبت حضور دے جان دی ہے نا اونوں یاد چا کرے فرمایا نبی گئے نبی دے جان دا بڑا دکھ ہے وڈی مصیبت ہے ہمیشہ اس دیش کو جانا رحمت اللعالمین دا پردہ کر جانا فرمایا ساری مصیبت تو بڑی مصیبت حسین تو بھی بڑی حسن تو بھی بڑی علی تو بھی بڑی صدیق تو بڑی ہر کسی مصیبت تو بڑی مصیبت میرے نانے کی مصیبت جان والی تشریف لے والی فرمایا جی میں مصیبت میں پہنچے میرے نانے کی مصیبت یاد کرے کہ حضور سے گئے تھے جب حضور نے بڑی مصیبت یاد آ محرم کا دن حسین کا رونا یاد لگے تو نقشہ سامنے ملا مفاد غم کری ہم نماسے نانے پڑھا پوری کرا پڑھا نہیں صرف خبر کون گل بولو مرو مچھا مردوں مچھا مچھا شیر گیا فاروق خلافت سنبھالی جس نے نے جی میری سن آپ اک وکھا سن خدا جیو قربان اللہ ہرنگ کے پاس خبر کے سوا پوچھ ہرنگ کے پاس خبر کے سوا ہوں توجہ مولا حسین فرما دن مل مسپا میرے نانے کی وڈی مصیبت فرمایا مار میرا دکھ تمہوں چیتے آئے تو میرے نانے کا کر لینا میرے نانے والے دیہ میں جو بھی جوڑیا کا پرواہ نہیں کرنا حسین دسیا پیرو مرش خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب آستان علی کوٹلا شریف آستان علی امام آباد شریف آستان شرک پور شریف مدینہ شریف آپ نے قربان جاوا اپنے انداز محرما نو غم کیوں کرنا آشکل دے سر کی فرماندے نے سناؤ سہیلی یعنی مومن مومن کا مومنٹ فقیر لوگ اپنے آپ مونس کے لفظ مادی کے واسطے عورت کے لفظ یاد کرتے ہیں کیونکہ عورت جہی ہے وہ مسکینے زلیل محکوم ہے کہ آدھے نے سونے اصا بھی تیرے ہاتھ زلیل سے محکوم ہیں میاں اختیار مالک مختار اساں بندے نہیں مرد نہیں تیرے اگے مسکین لفظ بولنے تاکہ تین راہ ہے اور اتو پتا لگا کہ مردوں بیبیاں رحم کرنا چاہیے حاجی چھریا تھوڑا جا کر پر یہ یہ نہیں بھی بھی کوئی حق ہوں میں میں دسیا کہ بڑا چیتا صرف اسی گل سے جو ڈر سوٹا گلی رکھنگ بچاری مار رکھ جو مرضی ایک نہ کرنا میرے آپ الاما دینا انہیں آخنا چشتی سدکے جا تیری درویشی جسے خوان پیار کی واری آتی اس لیے درویشی یاد آ جاتی جسے کٹن کی واری آئے اس لیے حقوق یاد آ تین پتا نہیں مرد سائی ہوتا آرتیں موضوع آئے بندیا کی آدت نہیں پیڑا بند ہو تو تیار میں آخر امام تو سارا کچھ دس گئے میں گل تھا کی ہیا کرو چھرے نہ پڑو بیبیاں ہاں جی قسم خدا دی کر کے مسکین ٹور دے سمجھ میں ہے ہے بے بے زبان زبان جی۔ بی بی وہ جی گل کرو کرو ہوں تو وہ بیبیاں نے جہاں کے اگے اچھی زبان میں گل نہیں کرتا سبحان اللہ وعدہ کیتا سی غیرت دی گل کتاب تسی آپ اندازہ لا لیا جی کہ علی دے وارث کون نے چشتی کا جلسہ گھر تو خالی ہو گئے چشتی کا ہے نارا تک جی سبحان اللہ نہیں اللہ مزہ شرت دسا کے میم سمجھ نہیں لگتی بغیرت ہاں، ہاں، ہاں، نے مذہب مزہ لانتی جہاں ہر پاسے رلیا پیتا ہوں کریے کتاباں کتاباں بغیرت مرن زدا ہے بغیرت مرن رسول فرمان بغیرت مرن اہل بیت فرمان بغیرت مرن صحابہ فرمان بغیرت غلط ولی فرمان بغیرت غلط اعلی حضرت بریلوی فرمان لگتی ہونے والا نواں مسئلہ چلتا ہے غیرت والا بولو سونے ہوئے لگی دین خروج الساء الگ شیوں کی اصول کافی بخاری کے ساتھ کی جو شمار ہوتی ہے سألت أبا عبد الله عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا عجوز عليها من قلاها يعني الخفين هاي هاي هاي هاي هاي شیعہ امام حسین سے پوچھا گیا تھا امام اور تعلیم بھی دبا میں جان کے نہیں اور تعلیم بھی سبحان سبحان اللہ اللہ حسیند حسین حسین سانو پر حسین کی کر بچا میرے بھی لال جی کی جی میں دین تو قربان ہو دوسری روایت بھی سن لو سال تو ابا عبد اللہ الخروج النساء في اليدين والجمعه فقال لا الا امراه مسنه سبحان اللہ فرمایا میں امام حسین تو پوچھا سونیا عورتیں عید کے جمعے چ جا سکتی ہیں فرمایا بڑی بڑی جا سکتی ہیں بڑی وہ بھی کہہ دے موزے پائے عمر پیر نہ دسن حسین نہیں جا سکتی سوائے وڈیری اتنے لندن تک کچھیاں پا کے ہر پاسے ترقی ترقی ترقی امام حسین سبیل رکھے جس رات نے یزید کا دین رسول کو قربان کر کے شبیر لائی انہیں جگر حسین سے اتنا سارا کہ کسی شبیر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا سبیلوں سے ٹھنڈا نہیں ہو سکتا چاہے اچھا ہو یہ سارا سارا زمین کے پاس تھا اگر حسین سچی کا ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو حسین زمین پر حاجی چھڑیا سچی دسی جھوٹ نہ بولی شوڑا یہ گل سنی تھی پیڑ نو سام دی حسین دی گل اچھا ہوں میں صرف اینا پوچھنا جی پاپ حسین نماز آستے نہیں جان دینا تے آندا ہے بڈھی مائی جاوے صرف دوجیاں گھاری بہن تے او بھی موزے پا کے بڈیاں جان تے ہن میں پوچھنا جتیاں لا کے میں سننی کیویں پھراواں گلی گلی بند کر دیلے تو پیڑ لاوا گے ان شاء اللہ شیل اللہ یا رسول اللہ میں حسن میںمیاں نو آخان نگے چاہے سڑک محمد فضل احمد چشتی تھا محمد فضل چیشتی تھا نیا کھو کا بھی نہ توجہ ہے دوسری روایت پاک علی مشکل خوشا فرماندے تھانو اسی کتاب کا ہوں سچی دس کتنے چھٹیاں پھر بلوان بڑک مارتا بندہ کن بھرنے کیلوان نے کہ مولوی جڑے نا مولوی چنگے تگڑے مولوی پروانہ دے دیکھ لو ہاں جی ہن سچی دسی گستاخی کر لینا نہیں مولا علی علی سرکار سرکار تے تے تے پاک بازار مسجد جان دے امام حسین جان دے یہ سب سے گھر بول آئے دوسرے تیسرے فلمی کنجر یہ جی، جی۔ سارے علی علی اپنے آپ حسین بنتے حسین بنتے ہیں علی والے بنتے نہیں می پوچنا تیو حجات نہیں ہوتی جی او علی والے تے پھر تے علی بے غیرت ہے جی او حسین تے حسین بے غیرت ہے او حیا کرو شرم کر خدا تو بنا شرم کر شرم کر اگر علی تے حسین والے ہیں تے شیر او ہو صدقے میرے علی اللہ حضرت بریلوی تین چپڑ کر بھائی دلال مندار کے چشتی جے سامنے صرف بہ جی سامنے کی بات ہے صرف سامنے بہ جائے باہر جاؤں گا نہیںاف بے شک بے شک بے شک نہیں پچ دے شکار ہونا واس کا شکار کرنا یہ شکار ہو شکاری ہمارے محترم عزت ما اونچے سے اونچا اونچے سے اونچا اونچے سے اونچا اور نیچے سے اسفل اسا دے حضرت حضرت صدر ایوب خان جنرل صاحب نے لکھا ہے اپنی انگلش کتاب کے اندر حساس سے ادارے والے لکھ رہے ہیں کتاب کا نام ہے حساس ادارے جس کو بیان بھی کر چکا ہوں جی۔ لکھ رہے ہیں بدر یوگ صاحب فرماتے ہیں امریکہ کا ہمارے ساتھ رویہ ہمیشہ آ رہا ہے اور ہمارا رویہ غلام کر رہا ہے وہ کہتے ہیں اتری مسلمان بعد ہوں سر چنگا جی ماڈرن ماڈرن بنیا بھی بن گیا گیا گیا گیا کنجرا کنجرا کنجرا کنجرا آ آ آ کر کے ہر ہے تعداد بھی ودتی ہے مولا بھی دن ب دن کجر پہ بنتے ہیں ہر ویل کیوں وہ چنگا ہوا ہے دین سی تیتر دی تری سال ہو گئے حالیہ تک نہیں آیا تو توجہ ہے ہاں؟ ممولا جی جی ممولا گل ممولا جی جی شریعت سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہا ہاں جی۔ میں ایڈا کافر نہیں ہو سکتا گستاخ ہوا مارے آ جاؤ جی ہاں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے ہم فکر اقبال کے مطابق پاکستان بنائیں گے سپ نو موت آئے جی گند کھانے رہتے نہ خدا رسول دا نام لیندے تے نہ اقبال دا تے گل ہوئی بڑی سپ بچ جاندے پر کی کریے بھی کے راہ نو پی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا فکر اقبال کے مطابق پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں میں کہ جناب اقبال کی فکر کے مطابق ہم مان لیں گے آپ چلانا چاہتے ہیں صرف اسمبلی کے باہر اقبال کا ایک شعر تو لکھ دیں بہت ہی دعوت نہیں دیں جی جی بہت ہی پریشانیاں بن جائیں افلا اس حملے کو باہر صرف جمہور کی ابلیس کے ابلی سب کے جمہور کی ابلیس ہے دربار کے ابلی سب سب کے ضرورت پڑے افلاؤ اللہ تعالی ہے یا اللہ کریم میری سجے خبر نہیں کر دینا اللہ رب سونے سیاست آ رہے جمہوریت آ رہے سیاست آ رہے اس آسمان کے تھلے آ ہیں میری حال لوڑ ہے چلی دنیا ایمان نہ دسو بابے بھی آئے نے کرزا اتارن بس بنا کے اندر تقدیر بدل مہربان جو گئے جی۔ پچھا کوئی مہربان نہیں سی آپ فرماندے نے ستر سال پاکستان کی کسی نے سوچی یعنی آپ کے نظریے کے مطابق ستر سال پیچھے سب لانتی گزرے یعنی پاکستان بننے سے سب لانتی تھے رامتی ہو نکلے ہاں۔ چلو شکر گئے پچھا مکالے مل گئے نہیں بابے ہو گئے دھونا اور آپ نے جڑی جناب کی خدمت شروع کی شروع کی انہوں نے پانچ پانچ کروڑ دا ٹکٹ بیچے جی۔, جی جناب کی خدمت کے لیے وہ مفت تشریف نہیں لائے پانچ پانچ کروڑ کا ٹکٹ بیچ کر آپ تشریف لائے ہیں ہماری خدمت کے لیے جب بھی کسی نے کیا یہ کام اچھا یہ دسو جہاں پانچ کروڑ ٹکٹ ٹکٹ لے کے کے کے کے مل مل ویچ ویچ پانچ کروڑ دے حکومت بنا پانچ کروڑ پہلو لے لیا ہال بھی مفت وہ بھی ایک پرچی کا بولیا جی نہ کیونکہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت میں دس چلے کہ اللہ کے فضل نال جڑا ہر علی تے حسین کا دین سی او دے وارث اسیاں اسا بدل گئے حق بے شک سبحان اللہ بے بھی مل آ چکلا جڑا پیا مبارک چکلا جو کروڑا اربا بھی کرونا لگے کروڑا کافر کٹھے کرو لانت پوے گستاخی گستاخی گستاخی یہ گستاخی کا اندازہ انداز پر تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریف موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی اللہ جل شانہ جی میں مذہب حق دیتا ہے میں حق تے رکھے مولا حسین دے جوڑے چ قبر حشر چ تھا دے آمین آخر دعوانا الحمدللہ